سلیمان بن حرم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے انس بن سرین نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کر لیں انس نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق طلاق سمجھی جائے گی انہوں نے کہا کہ چپ رہ پھر کیا سمجھی جائے گی اور قطادہ نے بیان کیا ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کیا یہ طلاق طلاق سمجھی جائے گی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اگر کوئی کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو باون